ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار اس کے سائے میں سو برس تک چلتا رہے گا پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہوگا نیز آپ نے فرمایا یہی ذل الممدود ہے یعنی جس کا ذکر قرآن میں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوبیس یہ حدیث صحیح ہے